زمین ہم پہ تنگ کر دی گئی کندار کی سرزمین پہ اللہ نے مجھے عزت کے ساتھ رہائی دی مگر پاکستان کے صحافیوں نے سوال اٹھایا کہ اس مولانا کو پاکستان میں آنے کی اجازت دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی زمین مسلمانوں پہ تنگ کر دی گئی جموں جیل کے قیدی کہاں جائے شیخ عمر عبد الرحمان کہاں جائے اسامہ بن لادن کہاں جائے کلمہ پڑھنے والا کہاں جائے شراب پینے والوں کے لیے زمین کھلی ہے شراب پینے والوں کے لیے ہر کام دنیا کے اندر ممکن ہے خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے لیے زمین کو کھول دیا گیا میرے رب کی عظمت کے لیے لڑنے والوں کے لیے کیوں دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے ساری دنیا جانتی ہے اگر یہ چند مجاہد طاقت میں آ گئے تو دنیا کو ان کے سامنے غلام بننا پڑے گا